یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے اور اللہ ہر ایک کی بات سننے والا ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے